قرآن جر رہا ہے اور ہماری آنکھیں رو رہی ہیں ہماری مسجدوں میں سور کا گوشت پھینکا جا رہا ہے ہمارے دل رو رہے ہیں دنیا والوں اور گوری چمڑی والے کافروں اور امریکیوں اور یورپ کے دلیل لوگوں تمہیں بامیان کی مورتیاں تو یاد آ گئی تھی جن کی پوجا اور عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا آج جبکہ ہمارے رب کا قرآن جلایا کیوں کوئی نہیں بولتا کیوں انسانیت خطرے میں نہیں پڑتی تم نہ بولو ہم تم سے بھیک نہیں مانتے لیکن رب توبہ کی قسم جس وقت جیسے محمد نے انتقام لینا شروع کیا پھر کوئی نہ چیخے پھر کوئی شور نہ مچائے